کے مجاہدین کرام اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بار پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا اور اس کلمے کی مقاصد کی تکمیل کی فکر کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی آپ حضرات اسی کلیمے کے مختلف پہلوؤں پر کل سے بہت وقی بیانات سن رہے ہیں دو باتیں اس سلسلے میں عرض کر کے میں اپنا حصہ بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکٹنگ کر کے بہت ہی مسجہ مقفع الفاظ استعمال کر کے بہت ہی پسندیدہ حلیہ بنا کے دین اسلام اور اس کلیم طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس دعوت کا اصل مقصد اور اس دعوت کا جو بنیادی اثر ہے وہ فوت ہو جاتا ہے کلیمہ طیبہ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے کلیمہ طیبہ کے اپنے اثرات ہیں کلیمہ طیبہ کسی دل میں اتر جائے کسی انسان کی ذات کا حصہ بن جائے تو اس کے اثرات ضرور نظر آتے ہیں پوشیدہ نہیں رہ سکتے مخفی نہیں رہ سکتے کلیمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو لازمی اصلاح اپنے اندر رکھتا ہے کہ کلیمہ اگر سچا ہوگا کلیمہ اگر صداقت کے ساتھ ادا کیا گیا ہوگا اس کلیمے کا اعلان اگر سچائی کے ساتھ کیا گیا ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اثر ظاہر نہیں یہ کلیمہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے جس دن سنایا گیا وہ مجلس قیامت تک مسلمانوں کو یہ سبق دیتی رہے گی یہ سمجھاتی رہے گی یہ ثابت کرتی رہے گی اور یہ حجت بن کر اس کا ذکر زمین پر رہے گا کہ مسلمانوں کلیمہ سچائی کے ساتھ اگر ادا کیا جائے اس کا یہ اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے وہ اثر کیا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جمع فرمایا پہلے ان کے سامنے اپنی صداقت ان کی زبانوں سے منوائی اپنا مقام اور مرتبہ ان پر جتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاشرے میں کتنی عزت تھی کتنا وقار تھا کتنا مقام تھا یہ ساری چیزیں ان کے سامنے دہرائیں اس کے بعد ان کو یہ کلمہ سنایا اس کے بعد اس کلمہ کا اعلان فرمایا یہ کلمہ ان کے سامنے پیش کیا کہ میں محمد جو تمہاری قوم کا ایک فرد تھا کل تک آج وہ تمہاری قوم سے الگ ہوا جدا ہوا تم لاتو عزا والے وہ اللہ والا ہو گیا تم ہزاروں کروڑوں بتوں کو پوچھنے والے ان گنت خداؤں کو ماننے والے وہ ایک اللہ وحد لا شریک کا بندہ ہو گیا اس کی طرف سے اعلان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا جو معبود ہے وہ باطل ہے اللہ کے نظام کے سوا جو نظام زمین پر ہے وہ نظام بھی باطل ہے اللہ کے سوا اگر کسی کا خوف زمین پر ہے وہ خوف بھی جھوٹا ہے اللہ کے سوا اگر زمین پر کسی کی کسی سے امید وابستہ ہے وہ امید بھی جھوٹی ہے اللہ کے سوا اگر کوئی کسی کو کسی نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے اس کا یہ گمان بھی جھوٹا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ اللہ کے سوا کوئی حاکمیت کے لائق ہے نہ اللہ کے سوا کوئی نفع و ضرر کا مالک ہے لا الہ الا اللہ کا اعلان میرے آقا نے فرمایا لیکن کافروں کو یہ نہیں کہا کہ میری قوم سنو میں لا الہ الا اللہ کی دعوت بھی دیتا ہوں تمہارے ساتھ دشمنی کا بھی اعلان کرتا ہوں کہیں پڑھا آپ نے کہ حضور نے فرمایا کہ میں لا الہ الا اللہ لے آیا اور تم آج سے میرے دشمن ہو حضور نے فرمایا کہیں ایسے لیکن کیا ہوا منٹ نہیں لگے وقفہ نہیں ملا مجلس ختم نہیں ہوئی دشمنی کا اعلان ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری نہیں ہوئی ادھر سے گالی آ گئی آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ابھی ختم نہیں ہوا ادھر سے پتھر آنا شروع ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مجلس کا اختتام نہیں فرمایا کہ لوگ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہر ایک شخص ہماری قوم میں سے ایک ایسی دعوت لے آیا اس نے ہمارے بتوں کو ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا ہمارے نظام کو باطل کہنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہمیں دوستی کے ساتھ بات کرنی چاہیے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے یا دشمنی کا اعلان کرنا چاہیے کوئی مشورہ نہیں ہوا کوئی مجلس نہیں ہوئی کوئی آپس میں بیٹھ کر ٹیبل ٹاک نہیں ہوئی اسی وقت اسی مجلس میں کفار کی طرف سے دشمنی کا اعلان ہو گیا کفار کی طرف سے گالی آ گئی کفار کی طرف سے پتھر آ گیا کفار کی طرف سے ناقابل قبول ہونے کا اعلان آ گیا کفار کی طرف سے دشمنی کا اعلانیہ اظہار ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجلس قیامت تک حجت بن کے سمجھاتی رہے گی مسلمانوں کلیمہ سچا وہی ہوتا ہے جس کو سن کر ابو لہب اپنے جذبات پر کبھی قابو نہیں رکھ سکتا یہ ابو لہب کون ہے دیکھو آج تک میرے آقا کی پیدائش کی خوشی منانے والوں کے پاس اگر روئے زمین پر کوئی دلیل موجود ہے یہی میرے آقا کے چچا ابو لہب کا عمل موجود ہے حضور پیدا ہوئے اس نے خوشی منائی اس نے اپنی باندھی آزاد کر دی اس نے اونٹ زبا کر کے مکہ والوں کو کھانا کھلایا میرے آقا سے محبت کرنے والا میرے آقا کو اپنی آنکھوں کا نور قرار دینے والا لیکن یہ کلیمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خصوصیت ہے جب یہ سچی زبان سے ادا ہوتا ہے جب یہ صداقت کے ساتھ کسی کو سنایا جاتا ہے جب سچائی کے ساتھ اس کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے دشمنی کا اظہار ضرور ہوتا ہے گالی ضرور آتی ہے جان کے دشمن بن جاتے مال کے دشمن بن گئے عزت کے دشمن بن گئے سب کچھ بھول گئے یہ محمد وہ ہیں جو ہمارے اندر صادق الامین تھے یہ محمد وہ ہیں جن کے سامنے مکہ کا کوئی سردار اونچا بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا تھا یہ محمد وہ ہیں بارہ سال کی عمر سے سرداری کے منصب پر بٹھائے جاتے ہیں یہ محمد وہ ہیں جب محاکمہ کی مجلس میں تشریف لے آئے بوڑھے سردار اپنی جگہ چھوڑ دیتے کہ اب فیصلہ ایک نوجوان کرے گا لیکن دیکھو کلیمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر جب آ کر آ گئے اسی قوم کو کلیمہ طیبہ سنایا اسی قوم کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا وہی باندیاں آزاد کرنے والا ابو لہب اٹھ کر میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے وہی ابو جہل جو سرداری کے منصب پر بٹھاتا تھا میرے آقا کی طرف پتھر اچھالتا ہے وہی قریش جو میرے آقا کے سامنے اونچی جگہ پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے وہ میرے آقا کے قتل کے مشورے کرتے ہیں وہ مکہ کی سرزمین جہاں کی ہر پتھر جہاں کا ہر پتھر جہاں کی ہر گلی جہاں کا ہر بزرگ و جوان جہاں کا ہر بچہ جہاں کی ہر عورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتی تھی آج یہ سارا ماحول دشمن بن گیا حالانکہ دشمنی کا اعلان حضور نے نہیں فرمایا حالانکہ دشمنی کا اعلان قرآن نے نہیں کیا حالانکہ دشمنی کا اعلان آسمان سے وہی کی شکل میں نہیں اترا لیکن دشمنی قائم ہو گئی محبت محبت محبت کھینچ کھینچ کر امت کو بلا کر کہ تم کلیمہ سناؤ لوگوں کو تم کلیمہ پڑھو تم دنیا کے جابروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لا الہ الا اللہ کہو لیکن ایسے کہو کہ ٹرمپ کو بھی تکلیف نہ ہو ایسے کہو کہ مودی بھی پریشان نہ ہو ایسا کلمہ طیبہ پڑھو جس سے برطانیہ کے ایوانوں میں بھی کوئی ہلچل نہ مچے ایسا کلمہ طیبہ پڑھو سی آئی اے بھی تمہیں قبول کرے ایم آئی سکس بھی تمہاری دشمن نہ بنے ایسا کلمہ طیبہ پڑھو یہودی بھی تم سے خوش رہے نسرانی بھی تم سے خوش رہے ہندو بھی تم سے خوش رہے ایسا کلیمہ طیبہ پڑھو جس کی وجہ سے تمہارے ویزے بند رہو ایسا کلیمہ طیبہ پڑھو جس کی وجہ سے کوئی تمہاری چلت پھرت دنیا میں نہ روکے ایسا کلمہ طیبہ پڑھو تمہیں بڑے بڑے ایوانوں میں بلایا جائے ارے دشمنی جس کلیمے کی بنیاد پر دشمنی پیدا ہوتی ہے وہ کلیمہ پڑھنے والے سچے نہیں جھوٹ بولتے ہیں وہ اداکار دشمنی کلیمہ طیبہ کی خمیر میں ہے دشمنی کلیمہ طیبہ کے الفاظ میں ہے ارے دل سے پڑھو تو صحیح اس کلیمہ کا پہلا لفظ لا کہہ دیتا ہے لا سنو دنیا کے یہود تم بھی سنو لا نہ تمہارے معبودوں کو مانتے ہیں نہ تمہارے نظام کو مانتے ہیں دنیا کے نصارہ تم بھی سنو لا نہ تمہارے ولڈ آرڈر کو مانتے ہیں نہ تمہاری یو این او کو مانتے ہیں نہ تمہاری طاقت کو مانتے ہیں نہ تمہاری قوت اور اقتدار کو مانتے ہیں ہندو تم بھی سنو نہ تمہارے رام کو مانتے ہیں نہ تمہاری گنگا کو مانتے ہیں لا تلوار چلا دی سب کچھ باطل ہے سب کچھ غلط ہے روم بھی غلط فارس بھی غلط ابو جہل بھی غلط شرک کی پوری طاقت غلط شرک کا پورا نظام غلط دیکھو کلیمہ طیبہ آتا ہے گالی آتی ہے کلیمہ طیبہ آتا ہے دشمنی آتی ہے کلیمہ طیبہ آتا ہے قتل کی سازشیں آتی ہیں کلیمہ طیبہ آتا ہے روپوش ہونا پڑتا ہے کلیمہ طیبہ آتا ہے ہجرتیں کرنا پڑتی ہیں کلیمہ طیبہ صداقت کے ساتھ پڑھ کے قوم کو جب اس کی طرف بلایا جاتا ہے مارے کھانا پڑتی ہیں جیلیں برداشت کرنا پڑتی ہیں کہنا نہیں ہوتا دعوت نہیں دینا ہوتی بلانا نہیں ہوتا کلیمہ پڑھ لیا آؤ آج سے ہماری تمہاری دشمنی ہے آؤ آج سے ہماری تمہاری جنگ ہے کلیمہ سچا وہی ہے تم ممبر و محراب پر بیٹھ کر جھوٹ بولو تم امت کو اس راستے سے دشمنی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرو لیکن میرے آقا کی وہ پہلی مجلس قیامت تک اس امت کو بتاتی رہے گی مسلمان تو جب کلمہ پڑھے اگر اس کلیمے کے جواب میں زمانے کا ابو لہب گالی نہیں دیتا زمانے کا ابو جہل تیرے قتل کے در پہ نہیں ہوتا زمانے کا ابئی اور امیہ تیری جان کا دشمن نہیں بنتا زمانے کے منافق تیری عزت کے در پہ نہیں ہوتے مسلمان تیرا کلمہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا جیش والو اللہ نے کلیمہ نصیب فرمایا ہے کہو لا الہ الا اللہ ایسے کہو ٹرمپ کو تکلیف ہو ٹرمپ کی دم میں آگ لگے کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس عزم کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ لا کی تلوار سے دنیا کے ہر باطل معبود کا گلا بھی کاٹیں گے دنیا کے ہر باطل نظام کا جھنڈا بھی زمین پر گرائیں گے انشاءاللہ کبھی اس کلیمے کے پیچھے مت جانا یاد رکھو یہ محبت محبت محبت بہت اچھا لگتا ہے ایکٹنگ بہت اچھی لگتی ہے آپ ہر جگہ پہ قابل قبول ہو سکتے ہیں لیکن یہ کلمہ لے کے جانا ہے اللہ نے قرآن میں ایمان کی سچائی کا ایک اسو حسنہ مقرر فرما دیا ایک کسوٹی مقرر فرما دی ایک معیار قرآن نے باندھ دیا مسلمانوں سورت الممتحینہ پڑھو سورت الممتحینہ کی تیسری آیت شروع ہوتی ہے خود کانت لکم مست الحسنۃ فی ابراہیم والذین الدینہ ماں قیامت تک کے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سنو سچے ایمان کی کسوٹی سچے ایمان کا ترازو ابراہیم علیہ السلام کے ایک پول کو بنا کر قرآن مجید میں رکھا جاتا ہے قیامت تک ہر مسلمان کے ایمان کو ہر مسلمان کے کلیمہ کو جانچا جائے گا اسی کسوٹی پر جانچا جائے گا اس قالولی قومیم انا برا منکم انہوں نے اپنی قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا دیکھو کمزوری کی حالت میں کھڑے ہیں آگ وہ دہکائی گئی ہے جس کے شولے آسمان کو چھوتے ہیں آگ جل رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے اس آگ میں ڈال دیے جاؤ گے دشمنی کا اعلان کرو گے جلا دیے جاؤ گے مٹا دیے جاؤ گے ختم کر دیے جاؤ گے زندہ نہیں چھوڑے جاؤ گے تمہارے لیے قیدیں ہوگی تمہارے لیے ملامتیں ہوں گی تمہارے لیے گالیاں ہوں گی تمہارے لیے پتھر ہوں گے لیکن یاد رکھو اچوائے ہسنا یہ نہیں ہے نمونہ یہ نہیں ہے کہ جب کلیمے کی بنیاد پر گولی نظر آ رہی ہو جب کلیمے کی بنیاد پر جیل کی سلاخیں نظر آ رہی ہوں جب کلیمے کی بنیاد پر ایجنٹوں کے تانے نظر آ رہے ہوں جب کلیمے کی بنیاد پر تمہیں اہل سیاست ممبروں پر کھڑے ہو کر اپنی اسلامی سیاست کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہوں یاد رکھو کلیمے سے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے یاد رکھو کلیمے کا مفہوم بدلنے کی گنجائش نہیں ہے یاد رکھو محبت محبت کی باتوں کی طرف جانے کی گنجائش نہیں ہے کسوٹی ہے کیا معیار ہے کیا انا برا منکم ہم تم سے بری ہیں ہم تمہیں نہیں مانتے اگر تم طاقتور ہو تمہاری طاقت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اگر تم ہمارے رشتہ دار ہو رشتوں کو آگ لگاتے ہیں اگر تم ہمارے بڑے ہو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی بڑائی حائل ہو چکی اگر ہم تم تم ہمارے اپنے ہو ہمارے اور تمہارے درمیان لا الہ الا اللہ کی فصیل کھڑی ہو گئی اگر تم ہمارے عزیز ہو اب کوئی عزیز نہیں ایمان نے آ کر بانٹ دیا ہم اور تم کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہم تم پر بلانت بیچتے ہیں وہ مما تابود دون اللہ تمہارے باطل محبودوں پر بلانت بیچتے ہیں کفر نا بھکم تمہاری طاقت کا انکار کرتے ہیں اور سنو محبت محبت سننے والوں قرآن سنو وہ بدا نہ وہ بہین قبل اداوت البغدا ہمارے اور تمہارے درمیان صرف ایک تعلق صرف ایک رشتہ صرف ایک نسبت ہے الداوت ہم زبان سے کھلے عام بھی تمہارے دشمن ہیں ول بغذاؤ ہمارے دلوں کو چیر کر دیکھو پوشیدہ جذبہ بھی اگر کوئی ملے گا صرف دشمنی کا ملے گا نہ زبانوں پر دشمنی نہ زبانوں پر محبت نہ آنکھوں میں محبت نہ چال ڈھال میں محبت نہ اٹھنے بیٹھنے میں محبت نہ ملنے جلنے میں محبت اور دل کے خیالات پوچھو ہمارے دل کی ہر شخص کی طرف یہ ہے دیکھو ہمیں عمر فاروق نے سکھایا ہمیں حضرت عمر سکھا کر گئے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر کیسے عمل کیا جاتا ہے کافروں کا وفد آیا پادری نے بڑی مسجہ مکفہ تقریر کی امیر المومنین آپ وہ شخص ہیں تو رات و انجیل میں اللہ نے آپ کے عدل و انصاف کی اس وقت گواہیاں دی جب آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب آپ ابھی روئے زمین پر تشریف بھی نہیں لائے تھے آپ دنیا میں آئے نہیں تھے پچھلی امتوں میں بھی آپ کا ذکر چلتا تھا آپ نے اللہ کی زمین کو انصاف سے بھر دیا ہمیں آپ سے بہت محبت ہے حضرت عمر تڑپ کر کھڑے ہو گئے باقی سب کچھ برداشت کر لیا لیکن جب پادری کی زبان سے نکلا امیر المومن ہمیں آپ سے محبت ہے حضرت عمر اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہا اللہ کے دشمنوں سنو مجھے تم سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہاں مسلمانوں یاد رکھو سفارت کاری میں بھی گنجائش نہیں انہوں نے کہا آئی لو یو تم کھڑے ہو کر کہو آئی لو یو ٹو تمہیں بہت پیار ہے ہمیں بھی تم سے بہت پیار ہے یاد رکھو کہیں اس کی گنجائش نہیں حضرت عمر تڑپ کر کھڑے ہوئے کہا اللہ کے دشمنوں میرے اور تمہارے درمیان کوئی محبت نہیں کوئی تعلق نہیں میں نے اگر تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے میں نے اگر تمہیں زمین پر زندہ رہنے کا حق دیا ہے میں نے اگر تمہارے درمیان اللہ کی میزان قائم کی ہے اللہ کے حکم پر کی ہے تم ذمہ بن گئے میرے اللہ کا حکم ہوا میرے آقا کا حکم ہوا میں تم سے انصاف کروں اس انصاف کو محبت مت سمجھنا اس لیے کہ ہمارے ابراہیم ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام سکھا کر گئے اللہ نے ان کی اس تعلیم کو قرآن مجید میں ہمارے لیے معیار بنایا سنو مسلمان اور کافر کے درمیان صرف اور صرف ایک تعلق ہے العداوت البغدہ کھلی دشمنی دل کی دشمنی کب تک ابادن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اگر چاہتے ہو ہم محبت محبت زبان سے بھی کہیں ہم محبت محبت کر کے بھی دکھائیں ایک کام کرنا پڑے گا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تم بھی لا الہ الا اللہ کہو ہم نے محمد الرسول اللہ کی غلامی قبول کی تم بھی محمد الرسول اللہ کی غلامی کرو اب تم ہمارے بھائی ہو اب ہے محبت اب ہے پیار اب ہے تعلق اب ہے اخوت اس سے پہلے نہ کوئی اخوت ہے نہ کوئی محبت ہے نہ کوئی تعلق ہے جیش والوں کہو لا الہ الا اللہ وہ لا الہ الا اللہ دنیا کا ہر کافر سنے جیش کا ایک ایک مجاہد لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کلیمے کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے ہم دنیا کے ہر ہندو کے بھی دشمن ہم دنیا کے ہر عیسائی کے بھی دشمن ہم دنیا کے ہر یہودی کے بھی دشمن ہم دنیا کے ہر منافق کے بھی دشمن یہ دشمنی ہمیں ابراہیم علیہ السلام دے کر گئے اس دشمنی کو اللہ نے ہمارے کلیمے کی سچائی کا معیار بنایا زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کا اعلان کیا زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے مودی زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا اس دشمنی پر بھائی مار دے گا ٹرمپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا مار دے گا اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا جیش والوں کی موت کیا ہے خدا کی قسم یہ کلمہ دل میں اتر جائے کیسے کیسے مناظر دکھاتا ہے اتنا کم عمر بچہ ہمارے حضرت امیر صاحب کی رہائی کے لیے جہاز اگوا ہوا تھا اسی جہاز کے اغوا ہوئے تیسرا دن ہوا تھا جب وہ پیدا ہوا جیسے محمد سے ایک مہینہ بڑا بچہ نہ کسی خان کا میں رہا نہ کوئی زیادہ ضربے لگائی کیا سمجھتے ہو موت کو یہ کلیمہ دل میں گزر جائے موت کیا بن جاتی ہے دیش والوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا جسم پر گولیاں لگی ہوں ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں جسم کا آدھے سے زیادہ خون بہ چکا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فون ہاتھ آ جائے کہ ماں سے بات کر سکتے ہو کیا کہو گے خدا کی قسم جس دن سے وہ الفاظ سنے روزانہ رات کو سونے سے پہلے وہ میسج سنتا ہوں اپنے گرے بان میں منہ ڈاکل پوچھتا ہوں طلحہ تو مسلمان بھی ہے یا نہیں تجھے ایمان سمجھ بھی آیا یا نہیں بچہ اپنی ماں مجھے اپنی ماں سے بات کرنے کا موقع مل جاتا میں کیا کہتا ماں جدائی کا وقت آ گیا مجھے اپنے بیوی بچوں سے بات کرنے کا موقع مل جاتا کیا ہو جاتا کہ میں تم سے الگ ہونے والا ہوں جیش کا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جس نے جیش کی خان کا سے لا الہ الا اللہ سیکھا ہے کیا کہتا ہے ماں اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا باہر فوج آ گئی اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا موت کا وقت نہیں آیا فنا کا وقت نہیں آیا مٹنے کا وقت نہیں آیا جدائی کا وقت نہیں آیا کسی خوف کا وقت نہیں آیا کسی خطرے اور اندیشے کا وقت نہیں آیا اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا جو اللہ کے دشمنوں سے کلیمہ پڑھ کے دشمنی کا اعلان کرتے دشمن مارنے آ جائے خوش ہو جاتے اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا کس چیز سے ڈراؤ گے تم اس چیز سے ڈراؤ گے جیش والوں کو بدنام کر دو فلاں کے ایجنٹ ہیں فلاں کے ایجنٹ ہیں خدا کی قسم یہ بات سننے کا تو اتنا شوق ہو گیا دو چار دن کوئی یہ تانا نہ دے کہ جیش والو تم فلاں کے ایجنٹ ہو فلاں کے ایجنٹ ہو زندگی مشکل لگنے لگ جاتی ہے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو کہہ لیتے بھائی صاحب آپ فلاں کے ایجنٹ ہو یاد رکھنا پھر مسکرا دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا جتنا بدنام کرنا ہے کر لو کافر آخری حد یہی کر سکتا ہے کہ مار دے وہ رب سے ملاقات ہے تم آخری حد یہی کر سکتے ہو بدنام کر دو ملامتیں عام کر دو بدنامیاں پھیلا دو یاد رکھو اتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے قرآن مجید میں اللہ نے جہاد کی سچائی کا معیار ولا یا خافون لومت علائم کو بنا دیا ملامت کرتے ہو تو پتا چلتا ہے جیش واقعی جہاد کر رہی ہے دشمن گولیاں چلاتا ہے دشمن پابندیوں کے لیے اقوام متحدہ میں جاتا ہے دشمن ایک ایک بات نوٹ کر کے دہائیاں دیتا ہے خوشی ہوتی ہے کلیمہ سچا ہے اس لیے دنیا میں دشمنی کی باتیں گونج رہی ہیں تم ملامت کرتے ہو خوشی ہوتی ہے جہاد سچا ہے اس لیے ملامتیں آ رہی ہیں کس چیز سے ہوگی گے والو یاد رکھنا پہلی بات ختم کر رہا ہوں ہمیشہ وہ کلمہ پڑھنا ہے جو کلمہ پڑھو تو دنیا کے ایک ایک ایوان میں آگ لگے گی ہمیشہ لا الہ الا اللہ کی وہی دعوت دینی ہے جس دعوت سے ابو لہب زمانے کا خود گالی دے جس دعوت سے زمانے کا ابو چہل خود دشمن بنے جس دعوت سے زمانے کے مودی اور ٹرمپ کو آگ لگے تکلیف ہو جس کی وجہ سے پاسپورٹ ضبط ہو جس کی وجہ سے ویزا آفیسز میں نام لکھ کے لٹکائے گئے ہوں جس کی وجہ سے انٹرپول کے ورنٹ جاری ہوتے ہو جس کی وجہ سے فورتھ شیڈول کی لسٹوں میں نام لکھا جاتا ہو وہ لا الہ الا اللہ کبھی نہیں چھوڑیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے یاد رکھنا دوسری بات یاد رکھو وقت ختم ہو رہا ہے تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا دوسری بات ہے کلیمہ طیبہ اللہ سے محبت کا نام ہے کس چیز کا نام ہے ولدینہ آمنو اشد حب اللہ ایمان والا وہی ہے جس کی اللہ سے شدید ترین محبت تھوڑی بہت محبت نہیں کتنی محبت شدید ترین محبت کلیمہ پڑھ لیا دل میں اللہ کی محبت آ گئی یا نہیں آ گئی کیسے پتا چلے گا قرآن نے اس کا بھی معیار اور کسوٹی مقرر فرما دی یہود نے کہا اللہ و احباؤ ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ سے ہمیں بڑا پیار ہے اللہ کو ہم سے بڑا پیار ہے اللہ تعالیٰ نے دعوت قبول نہیں فرما لیا کیا فرمایا ہاد انجام تم ان کم اولیا اول اللہ الناس فتمنا الموت ان کن تم صادقین اللہ کی محبت کے دعوے کرنے والوں سنو اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں آ چکی ثبوت پیش کرو ثبوت کیا ہے فتمنا الموت موت کی تمنا کرو اللہ سے موت مانگ کر دکھاؤ اللہ کی ملاقات کے لیے تڑپ کے دکھاؤ اللہ کے لیے تلا اور عثمان بن کے دکھاؤ ایسے بن کے دکھاؤ کہ موت دروازے پر کھڑی ہو تو زبان سے یہ نہ نکلے کہ موت آ گئی موت دروازے پر کھڑی ہو تو زبان سے کیا نکلے اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ملاقات کا شوق رکھو اللہ تم سے ملاقات کا شوق رکھے گا قرآن نے کسوٹی مقرر فرما دی وہ دعوت جو دشمنی کا اعلان کرے وہ کافر کے لیے وہ دعوت جو اللہ کی محبت کی سچائی ثابت کرے میرے لیے آپ کے لیے روزانہ سوچو روزانہ مراقبہ کرو روزانہ اپنا محاسبہ کرو روزانہ یہ دیواروں پر لکھے فدائیوں کے نام پڑھو روزانہ اپنے شہیدوں کو یاد کر کے اپنے آپ سے پوچھو دل میں اللہ کی وہ محبت پیدا ہو گئی جس سے اللہ کی ملاقات کا شوق نصیب ہو گیا دل میں اللہ کی وہ محبت پیدا ہو گئی شہادت کا چکا چوٹ نصیب ہو گیا جیش کی یہی دعوت دیکھو اسی دعوت نے خان بابا بنایا اسی دعوت نے طلحہ رشید بنایا اسی دعوت نے عثمان بنایا وہ سچے لوگ تھے جیس کی سچی دعوت نے ان کے دلوں پر اثر کیا موت کے شدائی بن گئے موت کے طلبگار بن گئے اس لیے کہ یہ موت اللہ کے ساتھ ان کی محبت کی سچائی کا ثبوت ہے روزانہ سوچیں میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں اس اجتماع سے جو شہدا کے نام پر یہاں پر ہم جمع ہوئے یہ سوغات لے کر جائیں یہ پیغام لے کر جائیں اپنے دلوں میں اللہ کی ملاقات کا سچا شوق پیدا کریں ایسا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ کہیں کہیں دل دل شہادت کے لیے تڑپ اٹھے لا الہ الا اللہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں بیتاب ہو جائے لا الہ الا اللہ کہیں ہمارے لیے موت وہ میٹھی چیز بن جائے کہ موت کے وقت کہیں اللہ آپ سے ملاقات کا وقت آ گیا اپنی محبت کے ساتھ اپنی ملاقات نصیب فرما دیجیے وآخر دعوانان الحمدللہ الحمد للہ رب العالمين